نورے نگاہ سیدہ ہندا کمر تبا کوئی بھی ہو کسی سے گھٹایا نہ جائے گا واجب ہوا معاویہ دامن معاویہ کا چھڑایا نہ جائے گا دامن معاویہ کا چھڑایا نہ جائے گا مومنوں کی جان ہے معاویہ معاویہ وے قرآن ہے معاویہ معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ معاویہ کاتے وے قرآن ہے معاویہ معاویہ صحابی شان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ پیارے رسول پاک نے جس کے لیے دعائیں کی پیارے رسول پاک نے جس کے لیے دعائیں کی نبی کے خاندان سے جس نے وفائیں کی نبی کے خاندان سے جس نے وفائیں کی امت مامو جان ہے معاویہ معاویہ امت مامو جان ہے معاویہ معاویہ معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ صحابی زیشان شان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ معاویہ وہ پہلا بحری بیڑا جس نے بنایا وہ پہلا بحری بیڑا جس نے بنایا سازشی یہودیوں کو جس نے بگایا سازشی یہودیوں کو جس نے بگایا عظیم حکمران ہے معاویہ معاویہ عظیم حکمران ہے معاویہ معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ صحابی شان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ دعا ہے جس کے واسطے حدیث میں وہ کون ہے دعا ہے جس کے واسطے حدیث میں وہ کون ہے نواسائے نبی نے جس کی بیت کی وہ کون ہے نواسائے نبی نے جس کی بیت کی وہ کون ہے پیر علی کا بھائی جان ہے معاویہ معاویہ پیر علی کا بھائی جان ہے معاویہ معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ صحابی زی شان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ معاویہ تو ہی دل کا چین ہے سکون ہے قرار ہے تو ہی دل کا چین ہے سکون ہے قرار ہے عادل اور امین ہے میرے نبی کا یار ہے عادل اور امین ہے میرے نبی کا یار ہے جنتی جوان ہے معاویہ معاویہ جنتی جوان ہے معاویہ معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ معاویہ مومنوں کی جان ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ صحابیزی شان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ